جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنہوں نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے قدردان ہیں جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی تنگی پہنچے گی سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اہل جنت پر انعامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن برگزیدہ لوگوں کو ہم نے وارث کتاب اللہ کیا ہے انہیں قیامت کے دن ہمیشگی اور دائمی اور ابدی نعمتوں والی جنتوں میں پہنچائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے مومن کا زیور جنت میں وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے اس کا لباس وہاں خالص ریشمی ہوگا جس سے دنیا میں وہ ممانعت کر دیے گئے تھے صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور سنن نسائی القبرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص یہاں یعنی دنیا میں حریر اور ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنا جائے گا اور صحیح بخاری نیز مسلم ہی کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا یہ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تو مؤمنوں کے لیے آخرت میں ہے تبرانی میں ہے موت کے وقت بھی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی ابن عباس صدی اللہ عنما کا فرمان ہے ان کی بڑی بڑی اور بہت سی خطائیں معاف کر دی گئیں اور چھوٹی چھوٹی اور کم مقدار نیکیاں قدر دانی کے ساتھ قبول فرمائی گئیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم لطف و رحم سے یہ پاکیزہ بلند ترین مقامات عطا فرمائے ہمارے اعمال تو اس قابل تھے ہی نہیں چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم مسند احمد وغیرہ میں ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں نہیں لے جا سکتے لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں فرمایا نہ مجھے مگر اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا ساتھ دے وہ کہیں گے یہاں تو ہمیں نہ کسی طرح کی مشقت و محنت نہ ہے تھکان اور تکلیف ہے روح الگ خوش ہے جسم الگ راضی ہے بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ کی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑتی تھیں آج راحت ہی راحت ہے ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ پسند اور دل پسند کھاتے پیتے رہو اس کے بدلے جو دنیا میں تم نے میری فرما برداریاں کیں